یہ آپ نے صحیح پہچانا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس قوم کو وہ مخاطب مخاطب بنا رہا ہے وہ قوم آخرت کو سرے سے نہیں مانتی یعنی یہود و نصارہ وہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو دوبارہ جی اٹھنے کے سرے سے اصلاً قائل ہی نہیں تو لہذا ایک تو یہ وجہ جو علماء نے بیان کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس فرما رہے ہیں اور اس میں قرآن مجید بھی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرما رہے ہیں تو اس تزکیے کے عمل میں اللہ کے سامنے حساب دہی کا جو احساس ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا تو لہذا ایمان باللہ ہی ہے لیکن ایمان باللہ کی ایک فرا کہ جس کی وجہ سے ایمان باللہ میں خوف اور رجا کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے تو اس لیے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں عمل کی درستگی اور سب یہ ساری چیزیں ایمان بالآخرہ سے ہوتی ان کا ایمان باللہ بھی ناقص تھا کیونکہ ایمان باللہ اگر صحیح طریقے پر ہو تو ایمان بالآخرہ اس کا جز ہے جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے جس طرح قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر جو اللہ کو رب مانے گا وہ لازمن معبود مانے گا جو اللہ کو معبود مانے گا ہو نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے پر اللہ کی قدرت کا اقرار نہ کرے تو یہ سب باتیں ترتیب سے ہیں تو وہ صرف ایمان باللہ کے ایک جز کو وہ بھی ناقص طریقے پر مان رہے تھے اگر کامل طریقے پر مانتے تو باقی اجزاء اس سے خود بخود متفرے ہوتے چلے جاتے متفرے کا مطلب ہے نکلتے چلے جاتے ہیں اس سے نہیں دین ابراہیمی پر نہیں تھے دین ابراہیمی کی مبدل اور محرف صورت پر تھے مبدل یعنی تبدیل شدہ اور تحریف شدہ صورت پر تھے مبدل تو تبدیل سے نا مبدل اور محرف ہاں کچھ لوگ تھے سعید ابن زید اور اسرا کے ورقہ ابن کچھ لوگ ایسے تھے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے اکثر لوگ کیا تھے تحریف شدہ دین پر تھے اور اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ دین ابراہیمی میں آخرت کا اعتقاد نہ ہو تو ممکن ہی نہیں تھا تو لہٰذا وہ محرف صورت تھی اور اس میں شرک بھی آ گیا اور اس میں بہت سے شاعر دینیا کو بدل بھی دیا گیا وغیرہ وغیرہ اور بہت سے شاعر دینیا اپنی اصلی صورت میں باقی بھی رہے جیسے حج ہے حج کے بہت سے مناسب وہی ہیں جو مشرقین مکہ بھی کرتے تھے ہم بھی اب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لیے برقرار نہیں رکھا کہ مشرقین کرتے تھے بلکہ اس لیے برقرار رکھا کہ وہ دین ابراہیمی کی باقیات میں سے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمنہ میمنہ کا وزن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مفعلہ کا وزن ہے اور حروف اصلیہ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یا میم نون ہے لیکن علماء نے کہا اس کی دو اصلیں ہیں دو اصلیں ہیں اور بعض نے اس کو ایک اصل کی طرف لٹایا ابن عطیہ کہتے ہیں علیہ الرحمہ یا تو یہ یمنا سے کس سے مشتق ہوگا یمنا یمنا کس کو کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو آپ نے کہنا ہو میرا دائیں ہاتھ الید المنا یا یہ مشتق ہوگا یمن سے اور یمن کس کو کہتے ہیں برکت کو اچھی فال کو گڈ اومن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے یمن تو ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اصحاب المیمنہ نصیب والے یمن سے مزدر جو ہے وہ مزدر میمی کے وزن پہ ہے مفعلہ یعنی اصحاب خوش نصیبی والے اور کون ہیں خوش نصیبی والے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دائیں دائیں ہاتھ والے اور کون ہیں دائیں ہاتھ والے اچھا پھر دائیں ہاتھ والوں سے کیا مراد ہوا کہ جن کو ان کا امال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو میمنہ دائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور میمنہ یمن بھی ہو سکتا ہے اور پھر بعض علماء نے اس میں تطبیق یہ کی کہ دایاں ہاتھ اور یمن ایک ہی ہے کیونکہ اس زمانے میں دائیں ہاتھ کو جیسے آپ نے پرندہ اڑایا ہے تو سانح کہتے تھے اگر وہ دائیں طرف اڑ جائے تو وہ سانح ہے بائیں طرف اڑ جائے تو وہ بارے ہے تو سانح دائیں طرف اڑنا اچھی فال کی علامت ہوتی تھی تو لہذا دایاں پن یا دایاں ہاتھ یا دائیں جہت یمن کی علامت بھی ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کام اچھے ہیں اور برکت والے ہیں اور دینداری کے ہیں وہ سب دائیں ہاتھ سے فرماتے تھے تو دونوں باتیں جمع ہیں دائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا کیوں دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس لیے کہ وہ اصحاب نصیب ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اصحاب المیمنہ اچھا یہ جو بعد میں دوبارہ تعجب آ رہا ہے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ من اصحاب المیمنہ بھی ہو سکتا ہے ہونا تو یہ چاہیے یعنی اصحاب المیمنہ میں جو ہے وہ کالع ہے نا کہ نہیں ہاں تعجب کے لیے ہے استفامی استفام ہی لیکن دونوں صورتوں میں تعجب کے لیے یعنی اگر ہوتا اصحاب المیمنہ تھی من اصحاب المیمنہ اس میں بھی تعجب ہو سکتا تھا اور اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ میں بھی تعجب ہے علماء نے کہا کہ جب آپ اس طریقے پر پوچھتے ہیں نا کسی سے ما اصحاب المیمنہ تو گویا جس شے کے متعلق پوچھ رہے ہیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی حقیقت بالکل ہی نہیں پتا تو لہٰذا وہ غیر عقل کے سیغے میں پوچھی جا رہی ہے اگر آپ من کہہ کر پوچھیں تو کچھ تو آپ نے جان لیا نا یعنی فاصحاب المیمنہ من اصحاب المیمنہ آپ نے جان لیا کہ وہ کچھ اخلا کا گروہ ہے تو کچھ معرفت من کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے تو جب آپ نے مخاطب کو بالکل ہی جاہل بتانا ہو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا ہو ان کے متعلق تو پھر آپ کیا کہیں گے فاصحاب المیمنہ تھی یعنی آپ کہیں زعید ان وما زعید من نہیں کہا جاتا یعنی یہاں علماء نے مثال دی زعید ان وما زعید زید اور تمہیں کیا پتا کہ زید کیا ہے تمہیں یار یہ کہ نہیں تو اصحاب المیمنتی تھی ما اصحاب المیمنہ اچھا اس کے بعد یہ جو اسلوب ہے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ اس کے اندر تعجب تو ہے لیکن تحقیر اور تعظیم کا پہلو بھی ہوتا ہے اور یہ تحقیر اور تعظیم جو ہے وہ سیاق سے پتہ چلے گی یعنی اگر اصحاب المشمہ کے ساتھ آ رہا ہے تو وہاں بھی تعجب ہے لیکن وہاں تحقیر ہے اور اگر یہاں اصحاب المیمنہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں بھی تعجب ہے لیکن ما تعظیم ہے فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ یعنی انتم ما تعرفون عظمتهم وشأنهم وحقیقتهم ومرتبتهم ومکانتهم عند اللہ سبحانہ وتعالی یہ مراد ہے واصحاب المشأمہ یہ بھی دو وہی دو رائے ہیں دیکھیں الید ہم تو کہتے ہیں نا الیسرہ اسی طرح بالکل فسا میں ہے الید الشما اشما تو شما کس کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو اور شمن جس طرح ہم نے وہاں یمنا اور یمن دیکھا شمن کس کو کہتے ہیں بد فالی کو اور بیڈ اومن تو دونوں اسی طریقے پر یہاں بھی ترتیب ہوگی بائیں ہاتھ والے بے نصیبے اور کون ہیں اور کتنے ہی حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے اور بے نصیبے بے نصیبے جن کا کوئی نصیب ہی نہیں تو یہ تو ہو گیا ان کا بیان اس کے بعد آپ دیکھیے وہ سابقون السابقون اسابقون میں دو آ رہا ہے اکثر علماء نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے مبتدا اور خبر معرفہ لانے ہوں اور دونوں ہی اس میں ظاہر ہوں ظاہر ہے نا ضمیر تو نہیں السابقون تو بیچ میں ضمیر فصل ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سابقون کی صفت السابقون سابقون سمجھا نہیں السابقون السابقون موصوف صفت اور خبر کیا ہے اولا المقربون مقربون ٹھیک ہے السابقون السابقون یہ جو مرکب توصیفی ہے یہ مبتدا بنا اور اولا اکل مقربون اس کی خبر بن گئی لیکن جو بعض دوسرے علماء ہیں جیسے امام زمخشری علیہ الرحمٰ انہوں نے کہا کہ مذہب سیب وے جو ہے یعنی امام سیب وے جن کی الکتاب مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی مبتدا خبر دونوں اس میں ظاہر ہوتے ہوئے دونوں معرفہ ہوتے ہوئے مبتدا اور خبر بھی بن سکتے ہیں اگرچہ عمومی قاعدہ یہ نہیں ہے اچھا یہ کب بن سکتے ہیں اور اس کو امام راضی امام زمخری وغیرہ نے ترجیح دی کہ اس میں بلاغت زیادہ ہے اس میں ایک شکو زیادہ ہے وہ کس وقت کہ جب آپ بولیں پہلے مبتدا یہ ہم اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہیں خدا کے لحاظ سے نہیں ہم بولیں مبتدا پھر آپ کو مبتدا کی خبر آپ نے مبتدا کون ہوتا ہے مسند الہی جس کی طرف آپ نے کسی شے کی نسبت کرنی ہے اس کے متعلق کچھ بتانا ہے نا آپ نے تو آپ نے کہا الاسد آپ نے کیا کہا الاسد اب آپ نے اس کی وضاحت کرنے کی تو آپ کو اسی لفظ سے بہتر کوئی خبر نہیں مل رہی یعنی آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے تو اس لفظ سے بہتر کوئی خبر نہیں تو آپ نے کہا الاسد الاسد الاسد تھوڑا سا توقف کر کے الاسد جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں شیر شیر شیر شعر اس میں بعض شعراء کا قول بھی استشاد کے طور پہ علماء نے نقل کیا شعری شعری یعنی میرا شعر میرا شعر ہی ہوتا ہے یعنی میرے شعر کی اور میرے قصیدوں کی اس سے بڑھ کر تعریف کیا ہوگی کہ وہ میرا قصیدہ <laughs> ٹھیک ہے تو شعری شعری بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ اسلوب کیا ہوا یہ اسلوب اس وقت ہوا کہ جب اس لفظ کی خبر دینے کے لیے یا اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے اس کے سوا کیونکہ وہ اتنا جامع لفظ ہے اس کے اندر اتنے حقائق جمع ہے کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے وہ شے کیا ہے آپ بتائیں گے تو اس کا گرینجر اور شکو ختم کر دیں گے بات واضح ہو رہی ہے تو علماء نے کہا یہ اسی باب سے ہے السابقون یہ مبتدا خبر ہے السابقون اور ہم تمہیں کیا بتائیں کہ سابقون کیا السابقون سمجھا رہی السابقون ہم السابقون ان کی اس کے سوا کوئی تعریف نہیں ہے کہ بس وہ نکل گئے ہیں یعنی آپ کہیں کہ کچھ لوگ گزر گئے ہیں تو کہاں ہے وہ بس ہمیں نہیں پتہ کون ہے کیا ہے کیسے تھے ان کی رنگت کیا تھی ان کی صفات کیا تھی بس وہ گزر گئے وہ آگے ہیں ان کی گرد تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے السابقون السابقون ای الذین سبقو لا نجد آخر نعرف ابھی ہا السابقین السابقون السابقون بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں اور پھر خبر کیا ہے سوری خبر ثانی کیا ہے اولا المقربون یہ خبر ثانی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جی ہاں اس میں بھی یہ اس میں بھی یہ معنی ہے یعنی السابقون السابقون کا مطلب ہے آپ سابقون کا متعلق پہلے کا کوئی اور مانیں گے دوسرے کا کوئی اور مانیں گے مثال کے طور پہ اپنے عطیہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں السابقون الى الاسلامی السابقون الى الجنہ یعنی آپ نے صفت موصوف مانا اور ان جو ہر صفت کا متعلق مختلف معنی یعنی الدین سبق اسلام بعض نے جیسے ابن تیمیہ کا ہم نے پڑھا تھا کسی نے کہا سابقون کون ہے اللہ ددین الاول یہاں یہ بھی بیان کیا ہوا ہے ابن عطیہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے اس میں تخصیص کر دی السابقون السابقون الى الى الصفوف الصفوف یا دخول الجنت یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ عالم تو خبر ثانی کیا ہوئی یعنی السابقون الخبر الاول انہم سابقون السابقون والخبر الثانی اولئیک المقربون والخبر الثالث فی جنات النعیم یعنی السابقون فی جنات النعیم السابقون اولئیک المقربون السابقون السابقون بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ابن, ابن قیم علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ مفتاح دار السعادہ بڑی زخیم کتاب ہے دو جلدوں میں اور اس میں پہلی جلد کے وسط میں اس کسی نے پڑھنی ہے نا علم کی فضیلت شروع میں علم کی فضیلت پر بہت یعنی جامع گفتگو ہے مفتاح و دار میں اس میں پھر جب وہ سابقون کی بات کرتے ہیں کہ سابقون کی صفات کیا ہوتی ہیں تو اس پہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہم نے نہ دیکھے نہ بس ہمیں ان سے ملاقات کا کوئی شرف حاصل ہوئی یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں بس یعنی سابقون کا مطلب ہے اللہ دینہ سبق یعنی لئی اللہ وجود ان فی زبان لیکن وجود ہوگا ان کا ہر زمانے میں جیسے ہم آگے دیکھیں قلیل ہے وجود لیکن قلیل ہے اگرچہ وہاں بھی بہت سے اقبال ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو بتاتے ہیں بلکہ پہنچ گئے وہاں اولئک المقربون یہاں مقربون سے کیا پتہ چلا انہم ما تقربوا الى اللہ سبحانہ وتعالی بعمالہم بل اللہ قربہم الى ذاتہ الشریفہ علیہ چکزاری لئنہم لیسو متقربون بلکہ کیا ہے المقربون اس میں مفول ہے قرب یقرب سے المقربون جیسے ہم نے سعیدو میں بھی دیکھا وہی اسلوب ہے اس سے کیا پتہ چلا کس کی مجال یہ ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو جائے اپنے بلبوتے پہ کہاں وہ جیسے کہتے ہیں عین التراب من رب ٹھیک ہے تو لا يتقرب احد الى الله سبحانه سبحانه وتعالى وتعالى الا اذا قرب منه اگر اس سے قریب نہ کیا جائے قرب ٹھیک ہے کہ نہیں تو اولئک المقربون نعمتوں والی با... نعمتوں نعیم نعمتوں کی جنت میں ہوں گے فی... یا جنتوں میں سوری فی جنات نعیم فل فلت من الاولین ٹھیک ہے ویسے سلح جو ہے نا بالکل یعنی اوریجنل میننگ میں جو اون کا ایک بڑا سارا گھابا سا ہوتا ہے اون کا جو ٹکڑا ہے کیا کہتے ہیں اس کو گولا اس کو سلح کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے سلہ اس کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے جماعہ یا طائفہ پر اور ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ سلح کے اندر اب طائفہ میں بڑی جماعت ہونے کا مفہوم ضروری نہیں ہے یہاں ہمیں بڑی جماعت کیسے پتا چلا کیونکہ اس کے مقابلے میں قلیل آیا اگر نہ قلیل نہ آئے تو صلہ کے اندر خود بڑے ہونے کا مفہوم نہیں ہے صلاح کا سے مراد کیا ہے الجماع الجما الجماع او اوئفا سوا ان کثیرین او کانو قلیلین ٹھیک ہے یہاں کیسے پتہ چلا قلیل من الاخرین فصلہ ہی ہی والطائفہ الکبیرہ کبیرۃ العادت اب یہ جو اولین و آخرین ہے اولین و آخرین اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے سلف اور خلف دونوں میں اور اس اختلاف کے پیچھے کچھ جذباتی وجوہات بھی ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ جذباتی وجوہات کیا ہیں کہ اولین و آخرین میں اگر امت محمدیہ پوری کی پوری آخرین میں شمار ہو گئی تو قلیل من الآخرین المتقربون فی امت محمد او مقربون قلیلون بالنسبتی للامم التي قد مضت ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بھی رائے ہے پہلی رائے یہی ہے اور یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے فلتم من الاولین الاولین الذين كانوا قبل بعثه النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لدن آدم الى سیدنا عیسی او الى سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الرأی الاول سمجھ آ رہی ہے یہ رائے بھی بہت قوی ہے اگر صرف جذباتی پہلوؤں سے ہٹ کے دیکھا جائے اس لیے کہ اللہ میاں نے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ میاں پیار سے کہتے ہیں اللہ میاں نے اس صورت اسی صورت میں اولین و آخرین دوبارہ استعمال کیا وہ کہاں استعمال کیا قل ان الاولین والآخرین تو جب اس طرح کہا جاتا ہے نا الاولین مخا جو مخاطب ہوتے ہیں پہلے ان سے جو پہلے گزر چکے ہیں وہ اولین ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرقین مکہ سے تم کہتے ہو الاولون آیا ہے نا صورت میں آگے اوا الاولون تو کیا جواب دیا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے اولین سے مراد جب قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس سے ماقبل ہیں وہ کون ہیں اولین وہ ہیں اولین کیونکہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے مشرقین مکہ کو جنہوں نے کہا اوا آباؤنا الاولون تو کہا گیا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اولین و آخرین بعد میں بتا کر کچھ اشارہ بھی دیا ہے کہ شاید اولین ہو آخری یہی ہو بات واضح اچھا دوسری رائے یہ ہے جنہوں نے اس میں ایک اضافہ کیا نہیں ابھی ہم اس رائے پہ پہنچیں گے وہ رائے کیا ہے اولین سے مراد پرانی امتیں پرانی امتیں ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زمانہ بھی شامل ہے اور آپ کے اصحاب یہ سب اولین ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ سب اولین ہیں تو کلوہا اولائی من المقربین سمجھا رہی ہے بات بات ہو رہی ہے کہ نہیں اس میں کون شامل ہے پہلی رائے میں قبل بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیوں کہا کہ مقربین کثیر ہیں وہ اس لیے مقربین کو کثیر کہا کہ اس میں ایک لاکھ سے زیادہ تو انبیاء ہیں یعنی جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اتنے تو وہاں انبیاء ہیں اور انبیاء تو لازماً مقربین میں سے ہوتے ہیں اور پھر ان انبیاء کے قریبی ہواری بھی ہوں گے بہت سے انبیاء کے ٹھیک ہے تو وہ بھی مقربین میں اگر شمار کیے جائے تو اس لحاظ سے تو یہ سب مل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعداد سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے گنجائش تو ہے کہ مقربین زیادہ ہو اللہ یہ کہ ہم کہیں جیسے کہ ابھی آگے رائے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیونکہ مقربین سب سے زیادہ ہیں تو صرف صحابہ مقربین نہیں ہے بعد میں بھی آتے چلے جائیں گے چاہے قلیل ہوتے چلے جائیں تو یہ سب مل کر ان سب امتوں کے مقربین سے زیادہ ہے سب مل کے صرف صحابہ تک نہیں اگر پھر آپ کو رہنا پڑے گا نزول یومنا ہادہ تو دوسری رائے کیا تھی کہ مقربین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور اس کے بعد جب زمانہ ختم ہو گیا یعنی صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا تو پھر یہ اولین ختم ہو گئے کون ختم ہو گئے ان الاولین یا فلت من الاولین اس کے بعد کون شروع ہو گئے من التابعین کون شروع ہو گئے الآخرین تو اس میں قلیل ہیں یقیناً قلیل ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں تیسری رائے سیدنا حسن بصری اور بعض صحابہ سے بھی مروی ہے کہ یہ دونوں امت محمدیہ علی صاحب صلاحت والسلام کی بات ہو رہی ہے اولین من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والآخرین ایضا من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رائے کیا کہتی ہے یہ رائے کہتی ہے کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا مقربین کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی سمجھا نہیں مقربین کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی تو اب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مقربین شاید سب سے کم ہے اور جیسے پچھلے زمانے میں جائیں گے اس سے آگے اس سے آگے یہاں تک مقربین بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں مقربین کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی تو اس صورت میں کیا ہے الاولین والآخرین کلاہما من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ایک رائے ہے اور یہ سب آرام موجود ہیں تو اس میں دونوں بھی ہو سکتے ہیں یعنی اگر اس طرح دیکھا جائے تو اس طرح ہے اور اگر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش نظر رکھ کے دیکھا جائے تو کلما كان زمان اقرب من زمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عدد المقربین اکثر ٹھیک ہے یہ مراد ہے تمام ہم تو قلیل اس میں آتے ہیں جو بھی ہم لوگ تو قلیل ہیں وہ قلیل ہوں ہاں <laughs> اچھا شاید ایک اور رائے بھی تھی جو یہاں نقل تھی ہاں، حضرت عائشہ سے بھی ہاں یہ چوتھی رائے حضرت عائشہ نے کہا یہ بھی بڑی اہم رائے اور یہ چوتھی ہے یعنی یہ تین تھی نا چوتھی رائے حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ وروی عائشہ تاولت انہوں نے تابیل یہ کیا ان الفرقتین فی امتی کل نبی وہی آخر قلیل سمجھ رہی ہر امت کی ہر نبی کی الگ الگ امت کی بات ہو رہی ہے سیدنا عیسیٰ کی امت ہے تو اس میں اولین اور آخرین کون ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے پہلے تو جتنا بھی صدر صدر کا زمانہ ہوگا ابتدائی زمانہ صدر الامہ کیا ہے امت کا ابتدائی زمانہ تو ہر نبی کی امت کے ابتدائی زمانے میں مقربین زیادہ ہوں گے ابھی تو یہ سب اولین و آخرین بن نسبتی لی کل نبی اعلیٰ ہدن بن نسبتی لی کل نبی اعلیٰ ہدا تو یہ بھی ایک رائے ہو سکتی ہے کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں اس میں کیا کہا انہوں نے ان الفرقتین من امتی کل نبی اعلیٰ ہدن یہ مراد ہے اللہ عالم انسان مقربین کو آئیڈیل بنائے تو شاید اصحاب یمین تک پہنچ جائے ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ آئیڈیل ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے پرفیکشن اچیویبل نہیں ہوتی لیکن رخ ہمیشہ پرفیکشن کی طرف ہونا چاہیے سمجھا رہی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرفیکشن ہے وہ اچیویبل نہیں ہے کسی کے لیے امت میں کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اچیو کر سکے لیکن آپ ہی اس وقت رہیں گے <laughs> آپ ہی اسوا رہیں گے اور جو آپ کے جتنا قریب ہو جائے گا وہ اتنا مقرر ہے لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا استقیم ولن تحسو استقامت پر رہو لیکن تم اس کا استقامت پر رہ نہیں سکتے فلاکن سددو سیدھے رہو با قاربو قاربو کا کیا مطلب ہے حاولو ان تکونون ان تکونو قریبین من الصراط المستقیم ٹھیک ہے وسط کے قریب ہو قاربو تو قاربو کا کیا مطلب ہے اس سے بھی آپ نکال سکتے ہیں جو جتنا قریب ہے اتنا مقرب ہے یعنی جتنا اس رستے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکشن جو سب سے زیادہ قریب ہم کہتے ہیں سیدنا ابو بکر تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت اور آپ کا جو کمال ہے اس کمال کے قریب ترین اس کمال کو تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا قریب ترین اور یہ نہ سمجھے کہ قریب ترین مطلب فاصلہ تھوڑا سا ہے نبی اور غیر نبی میں تو لامتناہی قسم کا فاصلہ ہے لیکن قریب ترین کا مطلب ہے جتنا غیر نبی کے بس کی بات ہو سکتی ہے قریب ہونا اتنا قریب ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق جس لیے ہم ان کو کہتے ہیں افضل الحاظ الما باد نبی ابو بکر الصدیق ٹھیک ہے واللہ من من الاولین وقلیل الاخرین سرور یعنی اولین و آخرین کو کچھ ایک اور جگہ پر مستقدمین اور مستقرین بھی کہا ولقد عالم نل مستقدمین امن کم والد عالم نل مستقرین اور آگے کیا ون اور ربا کا ہوا یا شروع تو یہاں بھی پتہ چلا کہ اولین و آخرین کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا کہ اعلیٰ سرور مودونا دیکھیں یہ جو مودونا ہے مفولہ کے وزن پہ ودانا یدین ودنن سے ہے اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے بننا نسج ینسیجو نسجن کے معنی میں کس کے معنی میں نسجا ین سیجو لیکن بعض علماء نے کہا کہ صرف نسیج نہیں ہے بلکہ اگر سونے کی تاروں سے نسیج کی جائے سونے کی تاروں سے کسی شے کو بنا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں موضوع بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو لہذا اکثر علماء نے کہا سرور منسوجت بالذهب یہ موضوعہ کا مفہوم ہے سرور منسوجت بالذهب اس کو کیا کہیں گے اپنی فصیح اردو میں اگر ہمیں فصاحت آتی ہو جس کو ہم کہتے ہیں سونے کے جڑاؤ یا جڑاؤ تخت جڑاؤ کا کیا مطلب ہے ان کے اندر سونا جڑا ہوا ہے بات واضح ہو رہی ہے کری تو یہ موزونا یہاں ترجمہ کیا ہے جڑاؤ جڑاؤ جڑے ہوئے تو جڑنے سے مراد ہے ان کے اندر پیرویا گیا ہے اسے کیونکہ نسا جم سی جو کا مطلب ہے پیرونا بننا کسی شے کو تو فرمایا علی سرور ای منسوجت موزونت بالذہب متکئین علیہا یہ حال ہے کس کا حال ہے الاولین اور الاخرین کا ٹھیک ہے یعنی وہ کس حالت میں ہوں گے الاولین والآخرین کون الاول یعنی مقربین من الاولین والآخرین کس حالت میں متقین علیہا ای علل علی السرور متقابلین تقابل کس کو کہتے ہیں ان اقابلک ان اقابلک و تقابلونی و انت تقابلونی اس میں کیا مفہوم ہے امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں ایک بات کی جو غالباً کسی اور نے نہیں کی وہ یہ کہ متقابل ایک تو ہے آمنے سامنے ہونا لیکن یہاں اصل میں جس کو تدابر کہا گیا نا کہ ذرا بھی کچھ وہ ہو انسان کے اندر ایک دوسرے کے متعلق نفرت اس کو کیا کہتے ہیں لا تدابرو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا تو یہاں تدابر کے مقابلے میں متقابل ہے یعنی ایک دوسرے کے سامنے اس طرح ہوں گے کہ گویا کسی قسم کا کوئی تدابر اب ان کے درمیان نہیں رہا تدابر سے کیا من رہا تھا کوئی بغض کوئی شہنا کوئی میل کوئی قدورت کوئی حسد ایک دوسرے کے متعلق کسی قسم کی کوئی شے نہیں رہی تو حالت تقابل میں ہے سمجھا رہی متقابلین تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا یطوف علیہم ولدان ولد کی جمع مخلدون ای مخلدون فی اعمارہم یہ مراد لیا گیا مخلدون فی اعمارہم کا مطلب ہے ان کی عمر نہیں بڑھے گی مخلدون کا ویسے لغوی مطلب کیا ہے جنہیں ہمیشہ رکھا گیا خلد تخلید کس شے کو لے کر وہ پھریں گے طوفہ یطوف بی یہ متعلق کس کا ہے طوفہ بی کا یطوف علیہم ولدان مخلدون بی اقواب کوب کی جمع اقواب کہتے ہیں کوب کیا ہے کوب وہ ہے آنیت الشربی جس کی لئی صلاح خرطون جس کی خرطوم نہیں ہے خرطوم کس کو کہتے ہیں آگے جو سونڈ ہوتی ہے یعنی جیسے چینک ہے یا لوٹا ہے یا ابریق ہے وہ جو آگے اس کی وہ ہے وہ کیا ہے خرطوم تو جس کی خرطوم نہ ہو وہ کیا ہے کو ہے وہ اور بعض نے کہا کہ اس کا عزن بھی نہ ہو عزن کیا ہوتا ہے عزن جو ہے جس سے آپ پکڑتے ہیں یعنی لا خرطوم لہا ولا عزن ٹھیک ہے تو اگر بالکل پیالہ ہے یہ نہیں جیسے پیالے میں لوگ پہلے مٹی کے پیالوں میں پانی نہیں پیتے تھے کوئی بھی پیالہ ہو جس کے اندر دہی بھی کھائی جا سکتی ہے کچھ بھی تو وہ کیا ہے وہ کوب ہے تو یا تو اس کی خرطوم نہ ہو ہاں چائے والوں میں ہاتھ میں ہوتا ہے وہ وہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس کے لیے الگ لفظ نکالا ہے ویسے تو کوب شاہی کہہ دیتے ہیں لیکن اصل لفظ کیا ہے فنجان یعنی اگر آپ نے کہنا ہے کہ چائے کی پیالی چاہیے تو فنجان شاہی ہے لیکن کوب بھی چل جاتا ہے کیونکہ کوب کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ لا خرطومہ کسی نے کچھ نہیں صرف اسی پر ہی اکتفا کیا اس میں خرطوم نہ ہو اب عزن ہے کہ نہیں ہے عزن اس کو عزن بھی کہتے ہیں عرا بھی کہتے ہیں عروا تم کی جمع عروا کیا ہے جس کنڈا جس سے آپ پکڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عروا آج کل نہ عروا کہتے ہیں نہ عزن کہتے ہیں اس کو مقبص کہتے ہیں پکڑنے کی شے جو ہے ٹھیک ہے یہ دروازے کا یہ جو ہینڈل ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں مقبد مقبد الباب بہرحال تو اقواب کیا ہے کوب کی جمع آنیا لشرب التی لا خرطوم لہا بات واضح اچھا اس کے بعد کیا ہے وہ اباریق اباریق اس کے اپوزٹ ہو گیا کس کی جمع ہے ابریق کیا کہتے ہیں ابریق الشاہی ابریق الشاہی ابریق کیا ہوتی ہے اللہ لہو خرطوم یعنی کوب کیا ہے جس کا خرطوم نہیں ہے اس کا خرطوم ہے تو اس میں اللہ سے لوٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں ابریق جس کو ہم لوٹا کہتے ہیں اس کو عرب ابریک کہہ دیتے ہیں بلکہ ابریک کو آج کل اسی کے لیے کہا جاتا ہے یعنی اگر وہ جو پانی کا ایک ہوتا ہے نا جس کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے پودوں کو لمبی سی اس کی وہ لگی ہوتی ہے اس کو بھی ابریک کہتے ہیں اچھا اس کو جس کو ہم چائنک یا چائے چائے کی کیا بولتے ہیں چائنک کی ہوتی اور بھی کچھ ہوتا ہے چائے دانی اس کو وہ کہتے ہیں یا تو غلہ یا دلہ ٹھیک ہے بدوی دلہ کہتے ہیں دلہ یہ تو عام ہی ہے سارا غلایا اصل میں کیا ہے ابالنے والی شے جس کے اندر پانی ابالا جاتا ہے وہ غلیان سے یعنی فسا لفظ سے غلایا کہتے تھے اس کو ابریق بھی کہتے ہیں اگر آپ فسا بول رہے ہو تو آپ کہیں گے جی یعنی اتنی بھی ابریق من الشاہی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن غلایا یا دلہ اچھا وہ کاسن اور کاس کا لفظ مخصوص ہے جس کے اندر شراب ہو یعنی کاس وہ کاس کو کیا کہیں گے جام کاس کا لفظ کا مطلب ہے جام وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ شراب کے لیے مخصوص ہونا چاہیے شراب کے لیے مخصوص ہوگا تو وہ کیا ہے مم معین معین ہم نے کہیں پڑھا ہے صافات میں معن کا مطلب ہے پانی کا جاری ہونا اس یا فعیل کا وزن ہے معین تو جاری پانی تو یہاں مم معین سے کیا مراد ہے نہر الخمر مم معین ای من نہر الخمر الجاری الجاری جو ہے وہ خمر کی صفت نہیں ہے نہر کی ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ آئین سے ہے سمجھ آ رہی ہے یہ دونوں ہو سکتے ہیں یعنی معین یا تو اس کا حرو حرف اصلی ہوگا ما میم آئین نون یا ہر حروف اصلی ہوں گے آئین یا نون اگر معین کا سوری ما آئین نون کا وزن ہو تو وزن ہے فائل اور اگر آئین یا نون ہو تو پھر وزن کیا پہلے تو فعیل ہے نا وہ ہے آنا یا اس کا بھی ایک مطلب ہے چشمہ جاری کرنا آئین آنا یا چشمہ جاری کرنا اس سے اسم المفول بنائے اس میں مفول بنے گا معیون اور وہ تعلیل کے بعد ہو جائے گا معین تو معین پھر مفول کے وزن پہ کس کے وزن پہ مفول کے وزن پہ اگر اس کے حروف اصلیہ ہوئے آئین یا نون اور اگر اس کے حروف اصلیہ ہوئے میم آئین نون تو پھر یہ فعیل کے وزن پہ تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں اقواب میں کوئی ٹھنڈا ہے اباریق میں شاید اپنے لحاظ سے دیکھ لیں کوئی گرم شے ہے اور جو ہے وہ اس میں شراب من کا لا یو عنها صدع انڈا کا ایک مطلب ہوتا ہے پھاڑنا کیا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا لیکن یہ جب سر کے درد کے لیے استعمال ہو جس اس کو ہم کہتے ہیں سر کا پھٹنا اس کے لیے ہم کیا لفظ بولتے ہیں سر کے درد کو کیا کہتے ہیں سدار ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں سدا وہ سر جو ہے وہ پھٹا چلا جا رہا ہے تو سدا اگر آپ آپ سوال کر رہے ہوں کسی سے اور اس کو تنگ کر رہے ہوں تو یا استاد کو تو وہ آگے سے کہے گا انت سدا رأسی ٹھیک ہے انت سدا رأسی تم نے میرے سر میں درد کر دیا سدا ٹھیک ہے اچھا یہ ایک مطلب ہے تو اس کا مطلب ہوگا لا يصدعون عنها عن سببیہ ہے اس خمر کی وجہ سے لا يصدعون ای لا يصابون بالصدا لا یصابون بالصدع یہ ایک مطلب ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا یتصدعون فیوم ایدن یہ کیا ہے یتصدعون یتصدعون کا مطلب ہے یتفرقون تصدع فصدع کا مطلب کیا ہوگا ایسی ضرب لگانا جس سے وہ شے الگ الگ ہو جائے تو فصدع بما تو عمر کا مطلب ہے باشگاف اعلان کرو باشگاف کیوں کہا اس کو وہ اسدع کے اندر شگاف کا مفہوم ہے تو کہا لا یصدعون عنها ای بسبب الخمر لا يتفرقون جس طرح دنیا میں شراب سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر فالشیطان یفرق بین الناس بالخمر الیس كذلك فهذه الخمر التي في الجنه لا تفرق بين الناس ولا تتسبب لهم في الشحناء والبغضاء بل تكون قلوبهم صافيه الیس كذلك یہ مراد ہے یعنی اس خمر کی وجہ سے ان کے اندر نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی یہ نفرتیں پیدا نہ ہونے کا مفہوم آ رہا لا يفرقون یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یہ دونوں اس کے معنی ہیں عموماً زیادہ معنی وہ بیان کیا جاتا ہے لیکن دوسرا بھی درست ہے لغت کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لا يصدعون کیونکہ خمر کی اللہ نے خاصیت یہ بیان کی ہے نا کہ وہ تفریق ڈالتی ہے تو فرمایا لا کی اچھا فاقیہ دن کا عطف کس پر ہے حالت جر میں کیوں ہے ہاں لیکن کاسن پہ بھی عطف کاسن پہ نہیں کہیں گے کس پہ کہیں گے ہاں اقوابن پہ کیونکہ کاسن کا عطف بھی اقوابن پر ہے تو عطف ہوگا تو سب سے پچھلے والے پر ہی تو یعنی وہ بچے ان پر یا لڑکے طواف کریں گے نا لے کر پھریں گے یہ ساری چیزیں اور کیا لے کر پھریں گے فاقیہ اور فاقیہ کون سے فاقیہ صفت کیا فاقیہ مما یا تخیر تخیر کا کیا مطلب ہے پسند کرنا اختیار سے ہے نا باب تفاعل مما یخیرون ای مما یختارون یشتہون ینتقون ینتقون کہتے ہیں چننا جو وہ چنیں گے اس میں سے وہ لے کے پھریں گے وہ لحم کا عطف بھی اسی پر ہے بعض نے ویسے کہا ہے کہ عطف اس پر نہیں ہے بعض نے کہا کہ یہاں سب معذوف ادھر آگے معذوف ہے وہ رمون رمون سمجھ آ رہی اسی لیے یہ کیوں انہوں نے کہا کیونکہ آگے آئے گا وہ کہاں آ رہا ہے وہ حور عین آ رہا ہے نا ہماری قرآت میں دوسری قرآت میں وہ حور عین ٹھیک ہے وہ بھی متواتر کراتا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا یتوف ان و اقوابن و قاسم اور وہ فاقع ہے الحم وقور علم سمجھا رہی یہ تو مناسب نہیں ہے بالکل اس طرح بنے گا نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے فاقہ وہاں تک تو ٹھیک ہے فاقہ سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اب ہم اس میں کہیں گے کہ یہاں با جو مجرور متعلق ہے یہ ٹھیک ہے یعنی یہ فاق متعلق ہے اور اس کا یہ مجرور ہے اور اس کا جو حرف جر ہے وہ معذوف ہے اور یہ دونوں مل کے کسی فعل کے متعلق ہے یعنی وہ یکرمون و یکرمون بفاکہت مما یتخیرون و یکرمون بلحم طیر و یکرمون بحور عین ہماری قرآن میں حور العین ہے اس میں فرق نہیں پڑ رہا ہم پیچھے لے کے جا سکتے ہیں لیکن جن کی قرآن حور عین ہے تو وہ یا تو پھر حور عین پہ پہنچ کے یکرمون کا عطف ڈال دیں یا تھوڑا پہلے سے ڈال دیں عطف نہیں سوری فیل تو فرمایا وہ لحم اور وہ صحیح حدیث یہاں علماء نے شاید نقل بھی کی ہو کہ وہ ابھی وہ چاہیں گے تو وہ نیچے گر پڑے گا ہے نا وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی ہاں کیا تم دوبارہ پڑھو ہاں بنا ہوا وہ فیخر مشہوری ہے نا الفاظ اچھا اچھا اس میں جو حدیث آتی ہیں عربی میں نہیں دیتے ویسے دینی چاہیے جو کم از کم احادیث ہیں وہ تو عربی میں ہی دینی چاہیے بہرحال یہاں وروی فی ان العبد لاب یور فیشتہ فین ذیل وہ اگر چارہ اس کو سالن بن کے آئے تو تو سالن اذا بالمرق المرق فرمایا

ہاں ہورا یعنی دونوں کی جمع احور حورا حور حورا حور اور کس کی جمع آئین آئینہ بڑی آنکھوں والے مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی لیکن یہاں اجماع جو ہے یعنی مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں مرد مراد نہیں ہے وہ حور ان سے مراد ہے وہ حور قورنعین اور آگے ان کے لیے محنہ کا سیغہ بھی آئے گا انا ان نہ انشا ان وہ صحاب یمین کے اس میں تو فرمائے وہ حور خورن اور ان کے لیے ہوں گی حور این کا امثال اللؤلؤ المکنون یعنی اپنی رنگت کی صفائی میں مانند مثل کی جمع امثال مثل کی جمع بھی امثال ہے مثل کی بھی کا امثال اللؤلؤ المکنون چھپے ہوئے موتی کے مانند مکنون کیا ہے کنا یا کنو سے کنا یا کنو کنن اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا اکن یو کا مطلب بھی چھپانا ہے اور ربو کا یا علم تو کنو صدورہم وما يعلنون كنن کہتے ہیں چھپنے کی جمع کو جعل لكم من الجبال اس کی وہ کن کی جمع ہے اكنان تو فرمایا کہ امثال اللؤلؤ یہ سب کیا ہے مفعول له جزاء یا حال ہے یعنی مجازین لہم بما كانوا يعملون یا تو یہ ہو جائے گا او من اجلی الجزاء الجزا ٹھیک ہے جزا کے لیے کس کی جزا بما كانوا يعملون اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے یہ جو با ہے یہ عوض کا نہیں ہوتا قرآن میں یہ جو جزا کے بعد با آتا ہے علماء نے کہا یہ با عوض نہیں ہے با سبب ہے یعنی اعمال صالحہ جنت میں دخول کا سبب تو ہیں لیکن جنت اس کا عوض نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ با کس کا با لغت میں تو عوض کا بھی ہوتا ہے اشتراعیت القلمہ بی عشرین بی عشرین کیا ہے با سبب کا نہیں ہے عوض کا أخذت القلم عوضا عن العشرين الذي أو التي دفعتها تو ٹھیک ہے جزا ام بسبب سبب میں کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے اس کو جزوی سا سبب بنایا حتمی سبب نہیں ہے ٹھیک ہے بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما نہیں سنیں گے وہاں کوئی لغو فضول باتیں اور بعض نے کہا کہ یہاں لفظ سے مراد تکذیب ہے کیونکہ قران مجید میں دوسری جگہ ہے واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نتقل جاهلين وہاں لفظ سے مراد ہے تکذیب تو لا يسمعون فيها لغوا اي التكذيب كما يسمع المؤمنون في الدنيا التكذيب من افواه المشركين لا يسمعون في الجنه هذا التكذيب اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضول باتیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما اي ایسی باتیں جو گناہگار کریں اسما يؤثم سے تاثيما مصدر ہے الا قيلن یہاں قيلن جو ہے وہ مجھول ہو سکتا ہے ہے رضوان صاحب قیلن مجھول ہو سکتا ہے قیلن اللہ قیلن آپ بتائیں قال کولوں سے قیلن مجھول نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے خضر حیات صاحب خضر حیات صاحب بتائیں مجھول ہو سکتا کالا کا مجموع بنتا قیلہ ہے میں بتا رہا ہوں بس اس کا بتائیں گے یہ مجھول ہو سکتا ہے کیونکہ کالا کا مجھول قیلہ ہی بنتا ہے کیوں نہیں ہے وجہ بتائیں اچھا نہیں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مزدور کیوں ہے اور مجبول کیوں نہیں ہے اب جواب یعنی وجہ کیا ہے اس کے مزدور ہونے کی یعنی اسم ہونے کی وجہ کیا ہے سب یعنی آپ نے اسما کی علامات پڑھی ہوں گی نا تنوین مثلا وہی نہ نہیں اب پتہ چل <laughs> تنوین آ رہی ہے تنوین فیل پہ نہیں آ سکتی تنوین فیل پہ آ سکتی ہے تنوین تو اسم کی خصوصیات میں سے نا جیسے آپ پڑھتے ہیں اسم اس کے اوپر تنوین آتی ہے اس پہ الفلام آ جاتا ہے اس کے اس کی خب اس کے متعلق خبر وہ مسند الہی بن سکتا ہے فعل مسند الہی بن سکتا ہے فعل یہ سب سے بڑی علامت ہے اسم کی سب سے بڑی علامت کیا اسم کی وہ مسند الہی بن سکتا ہے جس کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں فعل ساری زندگی مسند الہی نہیں بن سکتا یعنی اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں مسند الہی کون ہوتا ہے فائل یا نائب فائل یہ دونوں مسند الہی ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں مسند الہی کون ہوتا ہے مبتدا مبتدا مسند الہی ہے نا کیونکہ آپ اس کے متعلق خبر دیتے ہیں تو جو مسند الہی ہوگا وہ کون ہوگا وہ لازمن اسم ہوگا بہرحال یہ تو علامات میں سے لیکن تنوین بھی ایک علامت ہے تنوین بھی ایک علامت ہے الف لام الف لام بھی کس پر آتا ہے ہاں اسم پر کون سا الف لام اسم پر آتا ہے الف الف لام کی دو قسمیں ہیں الفلام ایک ہے حرفیہ جس کو ہم کہتے ہیں نا الفلام لطاریف لحد اور فلانا یہ سب الفلام یہ حرف ہے یہ اسم نہیں ہے ایک الفلام اسم ہے وہ جو اس میں موصول ہے جو ال آتا ہے الذی کے معنی میں وہ فعل پر بھی آ سکتا ہے وہ فعل پر بھی آ سکتا ہے الفلام جو اس میں موصول کے کی دو قسمیں ہیں الفلام اسمیہ الف الفلام حرفیہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسم پر الفلام نہیں آتا تو کون سا الفلام حرفیہ یہ لام حرف ہے یہ حرف ہے نا حرف سے مراد ایک حرف نہیں ہوتا حرف سے مراد ہے جو اسم نہیں ہے وہ حرف ہے یعنی جو اسم اور فیل نہیں ہے وہ حرف ہے یہ سارے حروف جارہ اور ان لن کئی ازن انا اور یہ سب کیا ہے یہ یہ حروف ہے لا نہ ما نافیہ ما نافیہ یہ سب کیا ہے حروف حروف کا قاعدہ کیا ہوتا ہے حروف میں دو باتیں ہوتی ہیں کون سی دو باتیں ہوتی ہیں حروف میں نہیں لیکن اس کی اعراب کی تو اس کی آپ نے تعریف کی اعراب میں دو باتیں اس میں ہوں گی لازمن مبنی ہاں بالکل وہ مبنی ہوں گے اور لا محل لها من اس کا کوئی محل نہیں ہوگا نفع کچھ بھی لا محل لها من الاعراب انہ کی آپ کہ ان اللہ قدیر انا کیا ہے حرف مشبہ بالفعل حرف ہے وہ ٹھیک ہے وہ اسم اسم نہیں ہے تو حرف مشبہ بالفعل ہے تو آپ اس کی ترکیب میں انا کی کوئی حالت نہیں بتائیں گے انا کے بارے میں آپ کہیں گے لا محل لها من الاعراب اس کے بعد آپ بتائیں گے اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہے تو الف لام بہرحال جو بھی تھا کیا ہے یہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا تو قیلا کیا ہے قولا قال يقول قولا وقیلا الا قولا اور قولا کی صفت آ رہی ہے سلاما یہ پہلی صفت ہے دوسری صفت کیا ہے تاکید کے اسلوب میں سے ایک اسلوب کیا ہے دہرا دینا دہرا دینا تو اللہ قیلن سلام سلام یہ پہلی ترکیب ہے اس کی دوسری ترکیب کیا ہے اللہ قیلن قولن اور قولن مزدر ہے اور مزدر کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے فیل کا تو اللہ قولن کا مفول ہی کیا ہے اللہ قولن سلامن سلامن اللہ قولن سلامن سلام اس صورت میں کیا ہوگا قولن کا مفول ہی اور پہلی صورت میں مصدر کا کی صفت اللہ قیلن ای قولن سلامن صفت و سلامن مقرر یعنی اس کو دوبارہ اس کی تکرار ہوئی ہے وہ علی فلام اس کی مثالیں بہت کم ہوتی ہیں اس کی ایک مثال ابن اشام علیہ الرحمن نے نقل کی ہے وہ ہے ما انت بالحکم الحکم اترد حکم و ٹھیک ہے یا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تم وہ حکم نہیں ہو کہ جس کے حکم پر راضی ہوا جائے تو ترزا اصل میں کیا ہے فیل مجھول اس پہ کیا ہے اترزا تو یہاں اترزا کا مطلب کہ الدی ترزا تو لام کیا ہے موصولہ یعنی لام اس جو جو موصول ہے یہ کیا کہتے ہیں جو موصولات ہیں یہ حروف ہوتے ہیں کہ یہ سب ہاں؟, ہاں اس میں موصول ٹھیک ہے تو اسماعی سے اس کا لفظ دوسرا ڈھونڈ رہا تھا اسماع موصولہ کہتا تھا اسماع ٹھیک ہے اسماع موصولہ جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں یہ تو ایسی تکرار ہو گئی اسماع موصولہ اسم ہوتے ہیں ہوتا ہے الف لام نہیں ہے یہ تو لام عمر ہے یہ بھی حرف ہے یعنی جب آپ کہتے ہیں نا یہ جو لی افعل اس کے اس کے پیچھے اگر واؤ یا فا یا کوئی شے ملا لیں تو اس کے اوپر سکون آیا تھا وہ کیا ہے وہ ال نہیں ہے وہ لام غلام امر ہے ٹھیک ہے غلام امر ہے صدق اللہ العظیم اليوم سنسمع من اخينا شيخ امجد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 النساء الحور العين اللاتي قصرن اطرافهن على ازواجهن حبا لهن وهن في اعمار ازواجهن وهن في اعمار ازواجهن هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا اي كل ما ذكر من نعم الجنه من رزق الله سبحانه وتعالى ما له من نفاد والنفاد هو الفناء اي ان هذا الرزق لن يفنى سيبقى للابد ما عندكم ينفد وما عند الله باق هذا اي هذا ما سمعتم هناك تقديرات كثيرة الامر هذا هذا ما سمعتم هذا ما ذكرناه هذا من امر الجنة واما امر النار فان للطاغين لشر لشر مآب لماذا شر مآب لانه هذه الجملة أو هذا المركب اسم إن إن للطاغين لشر مآب جهنم وهو بدل من شر مآب جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد أي فبئس الفراش هذا فليذوقوه هناك رأيان هذا فليذوقوه حميم إما أن يكون هذا مبتدأ وخبره حميم وفي الوسط جملة معترضة لا محل لها من الإعراب الجملة المعترضة لا يكون لها محل من الإعراب أليس كذلك؟ هناك بعض الجمل التي لا يكون لها محل من الإعراب مثلا اذا قلنا قال الامام ابو حنیفہ رحمه الله تعالى الفقه فقه النفس مثلا فرحمه الله تعالى جمله فعليه اليس كذلك ولكن لا محل لها من الاعراب لماذا لانها وقعت وحدثت بين جملتين المتصلتين نحويا أليس كذلك؟ لأننا قلنا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ويجب أن, يكون أن يأتي بعد القول مقول أليس كذلك؟ فالمقول مفعول به لكلمة قال أليس كذلك؟ فهذه فهاتان الجملتان متصلتان نحويا ووقع بينهما الجملة المعترضة ووقع بينهما صحيح ليس من الضروري أن نقول وقعت وقع بينهما للفصل وقع بينهما الجملة المعترضة وكذلك ها هنا هذا فليذوقه حميم وغساق وإما أن نقول هذا الإشارة إلى ما ذكر قبلها وهي جهنم هذا فليذوقوه وبعد ذلك حميم أي لهم حميم وغساق أليس كذلك؟ هذا قد يكون ترتيب آخر هذا فليذوقوا حميم وغساق وما المراد بالحميم والغساق سنقرأ في التفسير وآخر من شكله أي من مثله أزواج أنواع وأقسام من العذابات هذا فوج مقتحم معكم وهذا منظر عجيب جدا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس قد دخلوا في الجهنم قبل الآخرين فمن هؤلاء الناس الذين دخلوا قبل الآخرين قال المفسرون هم المستكبرون هم الرؤساء الذين كانوا يستكبرون ويستضعفون العباد أليس كذلك فإنهم دخلوا جهنم قبل المستضعفين فهم في جهنم ثم رأوا أن المستضعفين أيضا يدخلون جهنم من مكان ضيق جدا وهم يحسبون أن, أن جهنم قد امتلأت لأن المكان ضيق جدا فيقولون هذا فوج آخر يريد أن يقتحم هذا المكان ويريد أن يقتحم جهنم لا مرحبا بهم نحن لا نرحب بهم انهم صال النار انهم ما يدخلون غرفه الجلوس انهم يدخلون النار وهؤلاء المستضعفون او المستضعفون الذين يدخلون جهنم سيقول سيقولون للمستكبرين انتم قدمتموه لنا فبئس القرار فبئس القرار ثم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن من قدم, قدم لهم هذا العذاب آته ضعفا من عذاب النار كما أنهم دعوا عليهم كيف دعوا عليهم المستكبرون بقولهم لا مرحبا بهم هذه الدعوة عليهم فيجيب المستضعفون بالدعوة عليهم وهذه الدعوة بتضعيف العذاب للمستكبرين للمستكبرين ولكن الله سبحانه وتعالى سيقول لهم لكل ضعف لكل ضعف ولكن لا تعلمون نعم اقرا يا شيخ فين؟ فني. اه صح فني وذهب ها لشر معاد الاسوأ او لاسوأ منقلب ومصير صح مركب اضافي جهنم يسلونها يدخلونها او يقاسون حرها فبئس المحاد اي ما مهد مهدوه مهدوه مهدوه لانفسهم مهدوه وهو الفراش حميم حميم ماء بالغ اقصى الحراره وغساق

وهناك رأي الآخر في الغساق ذكره المفسرون أن غسق يقصق بمعنى برود يبرد برودة شديدة فهناك حميم وهناك زمهرير أيضا أليس كذلك؟ فهناك نوعان من العذاب عذاب النار شديدة الحرارة وهناك عذاب الزمهرير شديد البرودة أليس كذلك؟ هذا رأي آخر ما ذكره وآخر من شكله أزوان أيوة عذاب آخر من مثل الحميم والغصاك في الشدة والفزاعة أصناف ہاں۔ وأجناس ثم يقول بعض الطاغين بعض صح بعض الطاغين لبعض عند دخولهم النار ما عند يا شيخ بإمكانك أن تترجم هذا مثلا إذا سألتك ثم يقول بعض الطاغين لبعض عند دخولهم النار مع أتباعهم كيف تترجم هذا؟ ترجم بالأردية اس کو اردو میں ترجمہ کرو ثم يقول بعض الطاغين لبعض عند دخولهم النار مع اتباعهم لا انا في الحقيقه كنت اريد ان امدحك ولكن جاء في بالي فجاه ربما انت تقرا هكذا بسرعه ولا تفهم لازم نفهم كمان علينا ان نفهم فهل فهمت الكلام اللي انت قراته فهمت یعنی ثم يقول بعض الطاغین لبعض عند دخولهم النار ما اتباعهم باستطاعتك وبامكانك وبقدرتك ان تترجم لنا هذه الجمله ترجمہ کر سکتے ہو اس کا وانت كما انت يا ايش اسمك خضر حیات ترجم ثم يقول بعض الطاغین ہاں بعض سرکش بعض سے کہیں گے ہاں ماں اکبا اہم اپنے پیچھے آنے والے جو ان کے فالوور سے ان ان سے کہیں گے ٹھیک ترجمہ صحیح ہے وہ لیکن یہ امجد لیشن تما ترجم تھا الترجمة كانت سهلة جدا ما في مشكلة اقرأ هذا فوج هذا فوج أي جمع قصير من أتبائكم في الظلال مبتهن معكم داخل معكم نار قرحا نعم نعم أنت قرأت داخل معكم النار النار لماذا قرأت النار لماذا نصبت النار لماذا لم تقرأ داخل معكم النار مثلا لماذا لماذا نصبت یعنی آپ نے منسوب کیوں کیا نار کو نہیں ماں کے ساتھ غلط جواب نہیں دینا ماں سے کوئی تعلق نہیں تاخیر رفا وہ تو رفا ہے میں تو پوچھ رہا ہوں نار کیوں منسوب ہے نار انار نہیں یا آپ نے عبد الرحمان سے پڑھا تھا کس سے کسی سے پڑھا ہے انہوں نے ثاقب سے پڑھا ہے اچھا اچھا نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ تاکہ تھوڑی سی وہ بھی ہونا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایسے کیوں پڑھے اگر داخل المعکم النارا آپ نے نعرہ اس لیے پڑھا ہے کہ آپ نے اسی طرح اس کو حفظ کر لیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اس سے عادت اچھی بنے گی لیکن نار ہمیں پتہ ہے پتہ منصوبہ ضرفیہ ہے اصل میں یعنی ید خلون مکان علی فحد المکان ہوا مکان النار یقال القو منصوبہ عادت ضرفیہ ظرف ہونے کی وجہ سے اس کو مفول فی ہی کہہ دیتے ہیں اس کو ظرف کہہ دیتے ہیں اس کو منصوب اعلیٰ ظرفیہ بھی کہا جاتا ہے منصوب اعلیٰ ازرفیہ تو یہ ٹھیک ہے ہاں داخل ہے وہ داخل ہے یعنی کیا ہوگا اس میں داخل جی ہاں یقاسی بمعنى المعانات آنا معاناتا نعم ہاں. آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھا اس کو ریڈنگ کو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا اچھا ٹھیک سنایا تھا ہاں، اچھی بات ہے آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یعنی عراق کے لحاظ سے آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن مجھے صرف تھوڑے سے تعجب بھی ہو رہا ہے کہ آپ اگر ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو وہ فہم بھی اسی طرح حاصل ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پڑھیے اچھی بات ہے اچھی بات ہاں اس کا طریقہ لیکن اس میں یہ ہے کہ فہم بھی مقصود ہے یعنی عموماً ہمارے ہاں جو ہوتا یہ ہے کہ فہم حاصل ہو جاتا ہے کئی دفعہ ہم ٹھیک پڑھ نہیں سکتے <laughs> یعنی فہم تو ہو رہا ہوتا ہے حاصل لیکن اس کے اس سے متضاد جو ہے وہ تھوڑا سا قابل تعجب ٹھیک ہے پڑھیے رما <coughs> رما یعنی اقتحم بمعنى دخل ولكن دخل بدون رویة ولا تفکر ولكن هذا المعنى ليس ضروريا في كل السياقات ايش المعنى في بعض الاحيان الانسان يقتحم اي مكان او يقتحم خطرا بعد تفكر ورویة وهذا المعنى جاء في القرآن ايضا في سورة البلد فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة لأن الله سبحانه وتعالى في تلك الصورة يدعونا إلى الاقتحام في العقبة أليس كذلك؟ فليس معناه أن الله يدعونا أن ندخل هذه العقبة وأن نجتازها بدون أن نفكر وأن نروي أليس كذلك؟ فهذا المعنى الذي ذكره المصنف بدون تفكر وبدون روية هذا المعنى ليس ضروريا في كل السياقات بل التقحم المعنى الصحيح والله أعلم التقحم الدخول في المكان الخطر المكان الخطر ولذلك قال العقبة لأن الذي يدخل العقبة والغابة يكون هناك بحوش وسبوع أليس كذلك فالمكان يكون خطيرا جدا فالإنسان لا يقتحم فالإنسان لا يقتحم وكذلك ها هنا لماذا قال مقتحم لأنهم يدخلون في هذا المكان الذي هو مكان خطير مملوء بالعذابات أليس كذلك ولذلك هم يقتحمون فالاقتحام هو الدخول في المخاطرة هذا هو المعنى الصحيح المخاطرة إيش المخاطرة Adventure. نعم هذا هو صح مم. Hmm. فتحنا فرسحنا حرفا فهم فنقحم فنقحم أي أدخلوا فدخل أدخلوا فدخل لا مرحبا بهم دعاء عليهم شفت وأقحم فرسه النهر ليس معنى أقحم فرسه أي أركضه لا إذا كان هناك نهر فالإنسان لا يدخل النهر مع فرسه فإذا أقحمه فمعناه أنه يخاطر به وبفرسه أليس كذلك؟ لا مرحبا به اتوا مکانا رحبا بل زیبا ہاں۔ انہم سال النار داخلو داخلوها او مقاسو حرها مثلنا ہاں۔ انتم قدمتم موح لنا اي انتم قدمتم الصلي الصليج الصلي صلي يصلى صليا والصلي مصدر بمعنى الاحتراق صلي فلان أي احترق في النار أنتم قدمتم الصلية هذا الاحتراق لنا بإغوائنا نعم السلية لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمنا من الكفر ولم نرتكبه من تلقاء أنفسنا وبعد ذلك انتظر شوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار هذا كلام أهل جهنم بعضهم لبعضهم وهم يقولون مثلا يقول سيدنا الحسن البصري أن أبا جهل سيقول في جهنم لا مالي لا أرى بلالا وصهيبا وعمارا وياسرا في جهنم أين ذهب كل هؤلاء الناس الذين كنا نحسبهم ونظنهم ونعدهم في الدنيا من الأشرار أليس كذلك فإذا كانوا من الأشرار فعليهم أن يدخلوا معنا جهنم أليس كذلك؟ فما لنا ما الذي حدث لنا؟ لماذا لا نرى هؤلاء الناس المستضعفين الذين كنا نستضعفهم معنا في النار اتخذناهم سخريا فجأة هكذا سيتساءلون ربما كانوا على حق ونحن اتخذناهم سخريا نحن سخرنا منهم وهم كانوا على حق نحن حسبنا أنهم على باطل, باطل وكنا نستهزئ بهم وطلعوا اليوم على الحق ولذلك ما دخلوا جهنم بل دخلوا الجنة أم زاغت عنهم الأبصار إيش المعنى؟ يعني ربما مكان جهنم مكان وسيع جدا ربما هم موجودون في جهنم ولكن ما نراهم ربما بعيدون من هذا المكان أو لأنهم اختفوا في زوايا جهنم فنحن ما استطعنا أن نبصرهم ولكنهم موجودون معنا اتخذناهم سخريا الاحتمال الأول أنهم ما دخلوا جهنم لأنهم كانوا ليسوا من الأشرار بل كانوا من الأخيار أو هناك احتمال ثاني وهذا الاحتمال هم يطمئنون به أنفسهم وهم قد عرفوا أن هؤلاء الناس ما دخلوا جهنم هم يقولوا ربما موجودون ولكن زاغت عنهم الأبصار ما نراهم ما نراهم وهناك رأي آخر سخريا لأن السخري يستعمل بمعنى السخرية وبمعنى أن يسخر الإنسان أحدا لخدمته أليس كذلك؟ فمعناه اتخذناهم سخريا نحن جعلناهم خدما لنا في الدنيا نحن جعلنا لهم خدما لنا في الدنيا كنا نستخدمهم فلماذا ما دخلوا جهنم معنا أم زاغت عنهم الأبصار نفس المعنى الذي ذكرته لكم والله أعلم نعم اقرأ وقالوا أيطاعون بعضهم لبعض ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار أي الأراضي الذين في لا خير فيهم يعنون بذلك الضعفاء من المؤمنين فعمار وبلال وصحيب وسلمان وخباب اتخذناهم سخريا اتخذناهم والحمزة الثانية التي كانت حمزة الوصل سقطت من أجل الحمزة للاستفهام انکروا على انفسهم بمعنى ايش اتخذناهم سخريا انهم ينكرون على انفسهم لماذا اتخذناهم سخريا كانوا على حق ما دخلوا جهنم لو اتبعناهم كما كانوا يقولون لنا كما كانوا يدعوننا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتخذناهم سخرية فهم ينكرون هذا الموقف عليهم الآن في نار جهنم حيث لا حيث لم حيث لم يروهم معهم في النار أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلا نراهم وهم فيها وهم فيها وبعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ذلك لحق تخاصم اهل النار ايش هو تركيب هذه الجمله ان ذلك لحق حق مبدل منه وتخاصم البدل ان ذلك لحق وما هو هذا الحق تخاصم اهل النار اي ان هذا هذه القصه التي نرويها لكم ليست قصه خياليه ورمزيه كما ذهب بعض الناس رمزيه كل هذا رموز كما يقول الفلاسفه ان هذه جهنم ليست لها اي مكان والجنه ايضا ليست مكانيه وكل هذه المحادثات والمفاوضات التي جرت بين اهل الجنه وبين اهل النار او بين اهل النار انفسهم ليست الا رموز رموز ايش سمبلز فالله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوا هذه القصة قصة خيالية رمزية التي ليست لها أي حقيقة بل هي حق ان ذلك لحق وما هو هذا الحق ان اهل النار سيتخاصمون فيما بينهم في النار هذا حق وليس فقط للتخويف كان الله يخوفنا بس لا فهمتم هذا ولا لا ان هذا لحق وهو تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار النبي صلى الله عليه وسلم استنبط من هذه الايه الدعاء الذي كان يدعو بها وقت تقلبه على الفراش وقت تقلبه على الفراش مثلا هو نام على جنبه الايمن ثم استيقظ في الليل فغير جنبه فغير جنبه فكان يدعو بهذا الدعاء ايش هو الدعاء لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هكذا ورد في الحديث وعلينا أن نعمل بهذه السنة العظيمة لأن كلنا يستيقظ في الليل أليس كذلك لمدة تقيقتين أو ثلاثة وهذا الوقت الذي نستيقظ فيه الذكر يكون ثقيلا على اللسان أليس كذلك لأن الإنسان يكون في حالة النوم وما يستطيع أن يذكر ولكنه اذا ذكر ان شاء الله سيعد من الذاكرين وليس من الغافلين مثلا نحن لا نصلي صلاة التهجد ولكن نستيقظ في الليل دقيقتين أو ثلاث دقائق أو خمس دقائق فعلينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الصحابة أن من دعا بهذه الأدعية وهو على فراشه ولم يقم لقيام الليل يعد من الذاكرين يعد من القائمين ولا يعد من الغافلين فهمتم؟ ولا يعد من الغافلين لأن من ينام العاشرة ويستيقظ في السادسة مثلا صباحا ثمانية ساعات متتالية ينام فهو من الغافلين لأن هذا الوقت الطويل ثمانية ساعات قد أمضاها في النوم أليس كذلك؟ والنوم حالة من الغفلة فهو من الغافلين إلا إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى في بداية نومه صح؟ في بداية نومه أي قبل نومه وإذا استيقظ أثناء النوم ذكر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى وإذا استيقظ في الصباح قبل الفجر وإذا دعا بأدعيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيعد عند الله من الذاكرين يعد عند الله من الذاكرين وليس من الغافلين فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نعمل بهذا لكي نكون من الذاكرين الله كثيرا قل هو نبأ عظيم أي أي نبأ عظيم نبأ القيامة أو نبأ القرآن أو نبأ صدق الرسول وأكثر المفسرين ذهبوا على إلى أن المراد بالنبأ نبأ عظيم كما جاء في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وهذا النبأ هو نبأ القيامة أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون وقد ذكرنا هديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية أن الملائكة أيضا يختصمون فيما بينهم ويناظرون فيما بينهم على أمور شتى وأي الأمور هذه؟ إيش ذكرته؟ أنهم يختصمون في المكفرات كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة فسأله أي سأل الله نبيه فيما يختصم الملأ الأعلى فقال لا أدري ثم وضع يديه على صدره فيقول النبي علمت ما في السماوات وما في الأرض علمت ما في السماوات وما في الأرض ثم سألني الله مرة أخرى نفس السؤال فأجاب أنهم يتخاصمون ويختصمون فيما بينهم في المكفرات الأمور التي يكفر بها الله خطايا بني آدم أليس كذلك؟ هذا الرأي الأول إذا أخذنا هذا الحديث وهناك رأي آخر في, هذا في هذه الخصومة وما هو الرأي الثاني؟ إذ يختصمون فيما بينهم قبل خلق آدم عليه السلام وهم يقتصمون في أمر الخلافة من سيتولى أمر الخلافة في الأرض من سيكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأمر فهذا هو كان أمر الذي كانوا يناقشون أو كانوا يجرون النقاش والخصام من أجله والله أعلم ومن سيقرأ غدا إن شاء الله یہ ابھی جو آپ نے آیا نمبر پینسٹھ اور جی ہاں وہ فضیلت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب آنکھ کھلتی تھی کسی وجہ سے بیچ میں تو آپ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اس طرح کہ یہاں تو ہے نا وما من الہ تو آپ یہاں رکھیں گے لا الہ الا اللہ الواحد القحار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیند میں آپ آنکھ کھلتی ہے آپ کی اور آپ تھوڑا سا ادھر ادھر کروٹ بدلتے ہیں تو پھر آپ یہ دعا مانگیں گے اور جو یہ دعا مانگے گا اور رات کو دعائیں پڑھ کے سوئے گا اور صبح اٹھ کے دعا پڑھے گا اور بیچ میں آنکھ کھلے تو ذکر کرے گا وہ ذاکرین میں لکھا جائے گا چاہے اس نے تحجد نہ بھی پڑھی ہو ذاکرین میں اس کا شمار ہوگا نہیں صرف لا نہیں کیونکہ من الہ لا الہ نہیں پڑھنا نا لا الہ ہاں بس یہ لا الہ الا لا الہ کر کے اس کے بعد الا اللہ سے آگے وہی ہے پورا لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار شروع میں الہ ہند کی بجائے لا الہ جی ہاں ہاں وہ اصل میں آخری کہا کہ سونے سے پہلے آخری الفاظ ہیں اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت یہ دعا آخر میں پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے لیکن علماء نے کہا کہ جو مصنون اذکار ہیں ان میں آخری ہے اس کے بعد آپ ویسے ذکر کرتے رہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھا نہیں ایک ہے مصنون اذکار کی ترتیب تو مصنون اذکار کی ترتیب میں آپ نے آخری چیز کیا رکھنی ہے یہ دعا اگر اس کے بعد آپ کو نیند نہیں آ رہی مثلاً تو آپ ذکر کرتے رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں میں نے وہ پڑھ لیا تو ذکر نہیں کرنا وہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں اور جتنی ہے اللہ مقینی آداب کا یوم تب عبادت تین دفعہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے پھر بھی بسم کا ربی وضاحت تو بھی یہ پوری دعا ہے پھر آپ کو پتا آیت الکرسی اور آپ وہ بھی پڑھتے تھے اور بھی دعائیں ہیں یہ تصویر فاطمہ بھی شام سوتے وقت مر بھی یہ سب مر بھی سور فلق اور ناس بھی ہے اس کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ تین دفعہ پھونک کے اپنے جسم پہ پھیرنا یہ بھی ہاں بلکہ سورہ ملک سے یاد آیا کہ سورہ واقعہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں جو ہیں تو ضعیف لیکن وہ موضوع کے درجے پہ نہیں ہیں ان پہ عمل ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ہر رات تلاوت کرے گا اسے فاقہ کبھی نہیں آئے گا اور حضرت عبداللہ اپنے مسعود نے بہت کے موقع پہ جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں تو کہا میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں ان کو کبھی فقہ نہیں آئے گا تو اس صورت کی فضیلت میں یہ بات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورت اس لیے کہ اس میں ذکر ہے نا افرائی تم تم نہیں دیتے ہم رسک دیتے ہیں تحرسون تزرعون تشربون تورون سب اللہ نے دینا ہے تو اس میں اشارہ بھی ہے اور پھر اصحاب یمین اور مقربین کی جو نعمتیں ہیں ان کا بھی بیان اور ملک کر دیا جی ہاں وہ بھی حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں ہے ذکر کے ہی من ہی المنجیا تو من عذاب القبر وہ عذاب قبر سے یاد دینے والی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس آیات والی صورت ہے میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان کے دل میں ہو وہ بھی سورہ ملک ہے اور ایک اور صورت ہے تیس وہ کون سی علی فلامی مسجد ہے شاید وہ بھی تیس آیات ہے اس کی دو صورتیں لیکن علماء نے کہا کہ سورہ ملک مراد ہے اچھا اچھا یہ کوئی نہیں شروع ہوئی میں نے تو طرح ہاں، اچھا یہ ابھی سے شروع ہوئی یعنی اصل میں